السلام علیکم میں آپ سب کو آج کے لیکچر پہ خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے آج میتھمیٹیکل انڈکشن کا ٹاپک شروع کرنا ہے میتھمیٹیکل انڈکشن بنیادی طور پہ ایک میتھڈ آف پروف ہے جس کی مدد سے ہم سرٹن ٹائپ آف پروپوزیشنس کو اسٹیبلش کرتے ہیں یہ میتھڈ میتھمیٹکس میں ریلیٹیولی نیا سمجھا جاتا ہے اس کو ایٹینتھ سینچری میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا لیکن اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی امپورٹنس میتھمیٹکس میں بہت زیادہ ہے ہم اور بھی کچھ میتھڈس آف پروف پڑھیں گے بعد میں آج ہم جو میتھڈ شروع کر رہے ہیں میتھمیٹیکل انڈکشن اس پہ ہم دو لیکچرز دیں گے ہمارا پہلا لیکچر جو ہوگا it will involve sums and products اور اگلے لیکچر میں ہم کچھ ایسی اسرشنز ایسی اسٹیٹمنٹس پروو کریں گے وچ انوالو ڈویزبلٹی پراپرٹیز اور انکوالٹیز تو سب سے پہلے میں میتھمیٹیکل انڈکشن کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا کہ وٹ از میتھمیٹیکل انڈکشن کہ میتھڈ کس طریقے سے کام کرتا ہے میتھمیٹیکل انڈکشن کو فارملی اسٹیٹ کرنے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس کی ورکنگ کو ایگزامپل کے ذریعے کروں you want to add first ten integers ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ what is a sum of one plus two plus three plus four so on up to ten ہم یہ دس پہلے پوزیٹو کا سم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایڈ کرتے چلے جائیں ون پلس ٹو 3 ہو گیا پھر اس میں 3 ایڈ کریں گے ول گیٹ 6 اینڈ سو آن اس کو ایڈ کرتے چلے جائیں and you will see that the sum adds up to 55 تو پہلے 10 پازیٹیو انٹیجرز کا سم جو ہے 55 کے برابر آتا ہے اسی طریقے سے ہم پہلے گیارہ انٹیجرز کا سم بھی معلوم کر سکتے ہیں اسی میتھڈ کے ذریعے آپ یہ سارا کر کے دیکھیں پہلے دس انٹیجرز کا سم لیں پھر گیارہ انٹیجرز کا سم لیں اینڈ سو آن اس طریقے سے اس کی پریکٹس کریں تو تھوڑی سی ایگزامپلس کو کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ایک پیٹرن فالو ہو رہا ہے ان کے ایڈیشن کے لیے تو آپ اگر تھوڑی سی اس میں کامن سینس کو یوز کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک فارمولا جو ہے ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ فارمولے کو گیس کر سکتے ہیں فارمولا ہم پہلے بھی پروو کر چکے ہیں ویسے اس فارمولے کو جب ہم نے ارتھمیٹک سیکوینسز کی تھیں تو فارمولا یہ بنتا ہے one plus two plus three n اگر ہم پہلی این پوزیٹو ٹرمس کا سم لینا چاہتے ہیں then this sum is equal to n into plus one over two تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس فارمولے کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں using using math arithmetic sequence arithmetic sequence کا ہم سم لیتے تھے تو this is n arithmetic sequence and we can find the sum اور یہ ہمارے پاس آتا ہے the sum of first is equal to two one one into plus over اب ہم نے اسی فارمولے کو ثابت کرنا ہے یوزنگ اے ڈفرنٹ میتھڈ اب ہم یوز کریں گے mathematical induction to prove the same formula اچھا میتھمیٹیکل انڈکشن میں ہم پہلے یہ کریں گے اب یہ ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ہم اسے کہیں گے this is a propositional function statement جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ one plus two plus three up to n is equal to n plus one over two یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے اب اگر کی کو ہم ٹین لیتے ہیں ہمارے پاس ایک اور آنسر آئے گا ایک آنسر آئے گا پھر اگر کی کوئی اور ویلو لیتے ہیں لیٹ سے اگر کی ویلو ہم ففٹین لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور اسٹیٹمنٹ آ جائے گی تو یہ ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ این کی ویلو کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروپوزیشنل فنکشن میتھمیٹیکل انڈکشن میں اس طرح کے پروپوزیشنل فنکشن ہم نے ثابت کرنے ہوں گے جس کی یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے این کی ڈفرینٹ ویلوز لینے کے ساتھ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروپوزیشنز بنیں گی تو اب اس پروپوزیشنل فنکشن کو ہم نے ثابت کرنا ہے for all positive values of n اچھا اس کو ثابت کرنے کا ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم این کی ویلو ون لیں گے اور اپنی پروپوزیشن کو ثابت کریں گے تو این کی ویلیو کو ہم اگر ون کے برابر لیتے ہیں تو پھر پروپوزیشن ہماری کیا بنتی ہے ہماری پروپوزیشن یہ بنے گی کہ sum of one positive integer the sum of first positive integer is equal to one into one plus one over two یہ ہم نے ثابت کرنا ہوگا اس اسٹیپ کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے میتھمیٹیکل انڈکشن کا ہم بیسس بنا رہے ہیں یہ بیسس اسٹیپ کہلاتا ہے میتھمیٹیکل انڈکشن کا اب ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم پروپوزیشن کو پہلے بیسس اسٹیپ میں ثابت کریں گے اس کا بیسس اسٹیپ ہم اسٹیبلش کریں گے اچھا جب ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ proposition n equal to one کے لیے ٹرو ہے پھر اس کے بعد ہم یہ زیوم کریں گے کہ یہ پروپوزیشن این اکول ٹو کے لیے بھی ٹرو ہے اور اس اسمپشن کو بیس بناتے ہوئے ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ proposition n equal to k plus two کے لیے بھی ٹرو ہے اچھا میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں انڈکشن کا ہمارے دو سٹیپس ہوں گے سب سے پہلے ہم بیسز بنائیں گے ہمارا پہلا سٹیپ جو ہوگا that is called basis step جس میں کہ ہم n کی ویلو کو ون لیتے ہیں اور اپنی پروپوزیشن کو پروو کرتے ہیں یہ بڑا سمپل سٹیپ ہوتا ہے it's very very simple observation کہ ہماری پروپوزیشن میں اگر این کی ویلو ون لیں تو دیر از اے ویلڈ پروپوزیشن اس کے بعد دوسرے اسٹیپ میں ہم نے یہ زیوم کرنا ہوتا ہے کہ proposition is true when n is equal to k اور اس کو بیس بناتے ہوئے ہم ثابت کریں گے کہ proposition is true when n is equal to k plus one اچھا اب اگر ہم یہ دونوں اسٹیپس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی پروپوزیشن کو ثابت کر دیا ہے for all positive values of n یہ کس طریقے سے ہوتا ہے ہمارے پاس طریقہ اس کا یہ ہوگا ہمارا اس طریقے ہمارا ہوگا کہ n اکول ٹو ون کے لیے ہم نے پہلے ثابت کر دیا پھر ہم نے یہ ثابت کیا کہ if it is true for n equal to one then it is true for n equal to one plus one یعنی n اکول ٹو ٹو کے لیے بھی ٹرو ہے اور اسی طریقے سے وہی جو ہمارا انڈکٹیو اسٹیپ ہے دوسرا اسٹیپ کو ہم کہیں گے انڈکٹیو اسٹیپ تو انڈکٹیو اسٹیپ جو ہے ہمیں ٹو سے تھری پہ لے کے چلا جائے گا یعنی اگر پروپوزیشن n equal to 2 کے لیے ٹرو ہے then it is true for n equal to 3 پھر انڈکٹیو اسٹیپ 3 سے 4 پہ چلے کے چلا جائے گا then it will recursively recursion ہم نے پچھلے لیکچرز میں کور کیا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ میتھڈ جو ہے ریکرسولی ہمارے ریزلٹ کو ثابت کرتا چلا جاتا ہے اچھا اب اس کو ہم پہلے اس ہمارا میتھمیٹیکل انڈکشن کا جس کو میں نے ایکسپلین کیا آپ کو اس کو میں فارملی آپ کو اسٹیٹ کرتا ہوں اور پھر we will do a number of examples and exercise اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اگر میتھڈ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو باقی سارے کا سارا پروسیس جو ہے اس میں سمپلی آپ کو الجبرک مینیپولیشن کرنی ہوگی and you will be able to prove the results تو اب ہم اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ اس کا میتھمیٹک انڈکشن جو ہے یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے let P be a propositional function defined for all integers n P n is true for every positive true if you can establish the following two steps پہلا اسٹیپ ہے جس کو ہم بیسس اسٹیپ کہتے ہیں the proposition P one is true یعنی اگر این کی جگہ ون لیا جائے تو پروپوزیشن از ٹرو دوسرے اسٹیپ میں ہمارے پاس ایک امپلیکیشن ہے جس کو ہم نے کہ جس کو ہم نے ثابت کرنا ہوگا امپلیکیشن میں ہم سپوز کریں گے کہ پی کے از ٹرو اور ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ P k plus one is also true اگر ہم یہ دونوں اسٹیپ اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروپوزیشن کو پروو کر دیا ہے فار آل پوزیٹو اچھا اب اس کو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا میتھمیٹیکل انڈکشن کو اس کی فارمل ڈیفینیشن بھی آپ نے دیکھتی ہے اب ہم کافی ساری ایگزامپل اور ایکسرسائز کرتے ہیں so that you don't have any difficulty understanding the concept of mathematical induction very important concept اچھا پہلی اگزامپل میں ہم وہی لے رہے ہیں سم آف ہے use mathematical induction plus two plus three plus one over two for all or equal to one okay اب uh, پہلے تو اس جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ود پی این تو P n basically denotes a propositional function which says that 1 plus 2 plus 3 so on up to n is equal to n into n plus one over two تو پہلے ہم نے بیسس اسٹیپ کرنا ہوگا جس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پی ون از ٹرو تو پی ون کا مطلب ہے کہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف ایک ہی ٹرم لینی ہے تو وہ ٹرم ہوگی that will be one left hand side is equal to one اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہم این کی جگہ ون کو سبسٹیوٹ کریں گے تو رائٹ ہینڈ سائڈ بن جائے گی one into one plus one over two which is equal to one تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ دونوں کی ویلو ون آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بیس اسٹیپ جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا ہے اچھا اس کے بعد ہم اپنا دوسرا اسٹیپ کرتے ہیں جس کو ہم کہیں گے انڈکٹیو اسٹیپ اس میں ہم ایزیوم کریں گے کہ proposition is true for n equal to k اور ثابت کریں گے کہ proposition is true for n equal to k plus one suppose P k is true for some integer k greater than equal to one there is proposition n کی جگہ اب ہم نے کے لینا ہے اس پروپوزیشن میں تو پروپوزیشن ہماری بن جائے گی one plus two plus three so on up to k equals k into k plus one over two اس کو ہم نے سپوز کر لیا کہ دس از ٹرو اور ہم نے اس سپوزیشن کو یوز کرنا ہے ثابت کرنے کے لیے کہ P k plus one is also true the proposition is true when we take n equal to k plus one تو اگر این کی جگہ ہم کے پلس ون لیں گے تو پروپوزیشن ہماری یہ بن جائے گی the sum of first k plus one positive integers is equal to k plus one into k plus two over two اچھا اب اگلا جو میں اسٹیپ کرنے لگا ہوں it's a very simple step لیکن اس کو میں اس پہلی میں نسبتاً زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہی ہم نے پروسیجر تقریباً بعد کی ایگزامپلس میں اور ایکسرسائز میں کرنا ہوگا اب ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ proposition is true when we take k n equal to k plus one اور ہمارے پاس ایک پروپوزیشن آ گئی ہے جس کی ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اور اس کی ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اب ہم کریں گے یہ کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیں گے اس کی سمپلی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس کے پلس ون ٹرمز آئیں گی اچھا جو ہم نے پروپوزیشن پوز کی تھی دیٹ واز پی کے اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کے ٹرمز آ جائیں گی اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کے ٹرمز آتی ہیں اب جو جس پروپوزیشن کا ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں it has k plus one terms لیکن اس کی پہلی کے ٹرمز وہی ہیں جو کہ پی کے کی پہلی پی کے کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کی پہلی کے ٹرمز ہیں اب ان کے ٹرمز کو ہم نے علیحدہ کر دینا ہے اور ان کو ریپلیس کر دینا ہے with the right hand side of that proposition اور پھر اس کو ہم نے مینیپولیٹ کرنا ہے اور we will get the right hand side of the proposition P k plus one اب یہی اسٹیپس ہم نے بار بار ریپیٹ کرنے ہوں گے ساری ایگزامپلز میں اور ایکسرسائز میں تو let see how we do it اب یہ دیکھیں کہ proposition with n equal to k plus one کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے one plus two plus three so on up to k plus one اس میں ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کے پلس ون ٹرمز ہیں اس کو ہم نے اکویٹ کر دیا ہے ہم نے کوئی چینج نہیں کی چینج صرف یہ کی ہے کہ ہم نے صرف لاسٹ ٹرم نہیں لکھی بلکہ سیکنڈ لاسٹ ٹرم بھی لکھ دی ہے ساری ٹرمس تو ظاہر ہم نہیں لکھ سکتے ہمیں کے کی ایگزیکٹ کا پتا نہیں ہے تو ساری ٹرمس ہم نہیں لکھ سکتے تو لاسٹ ٹرم کے ساتھ ہم نے سیکنڈ لاسٹ ٹرم بھی ہم نے لکھ لی ہے تو کے پلس ون سے پہلے جو ٹرم آئے گی دیٹ از کے اس کو بھی ہم نے لکھ لیا ہے تو وہی چیز لکھی ہے ود مور ڈیٹیل ہم نے ڈیٹیل اس میں زیادہ ایڈ کر دی ہے اچھا اب جو ہمارے پاس ایکسپریشن آیا ہے اس کی پہلی کے ٹرمز کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں یہ ہماری پی کے والی پروپوزیشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے تو اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with the right hand side of equation one تو یہاں پہ ہم پٹ کر دیتے ہیں پہلی کے ٹرمز کے لیے k k into plus one over two اور آخری ٹرم جو ہے سچ ہم لکھ دیتے ہیں کے پلس ون اب باقی کام ہمارا سمپل الجبرک مینیپولیشن ہے کے پلس ون پہلے کامن نکالیں اور پھر ایک ایزی اسٹیپ کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے this is equal to k plus one into k plus two over two which is the right hand side of the proposition we want to establish اچھا تو اس طرح آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم نے زیوم کیا تھا کہ پی کے از ٹرو اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ پی کے پلس ون از ٹرو تو ہمارا انڈکٹیو اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے یعنی ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اف پی کے از true then P k plus one is true اس طرح ہم نے اپنے جو فارمولا تھا sum of first positive n integers کا اس کو ثابت کر دیا for all positive values of n آپ اس میں نوٹ کریں کہ وہی پروسیس اگر آپ چاہیں چیک کرنا چاہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا یہ این اکول ٹو ففٹین کے لیے ٹرو ہے تو ہم نے سارا آرگومنٹ اپنا کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے ہم نے پی ون کے لیے اس کو اسٹیبلش کیا تھا پہلے بیسس اسٹیپ میں اور پھر انڈکٹیو اسٹیپ ہمارا کیا کہتا ہے کہ ون کے لیے ٹرو ہے تو پی ٹو بھی ٹرو ہو جائے گا پی تھری بھی ٹرو ہو جائے گا پی تھری کے بعد پی فور ٹری ہو جائے گا سو so آن اور اگر ہم پی ففٹین اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو after number of steps will reach P fifteen تو ریکرسو پروسیس ہمارا چلے گا اور پی ففٹین ثابت ہو جائے گا اس طرح ان کی کوئی بھی ویلو لیں آپ اس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں اچھا میں نے میرا خیال کافی ڈیٹیل کے ساتھ میتھمیٹیکل انڈکشن کا جو ہے پروسیس آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے and now we do a few more examples and exercise اگلی ہماری جو ایکسرسائز ہے ہاں، اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ one plus three plus five plus so on up to n minus one is equal to n square تو اسٹیٹمنٹ کو آپ نوٹ کریں تو بیسیکلی اب اس میں ہم سارے انٹیجرز نہیں لے رہے بلکہ ہم پہلے آڈ انٹیجرز لے رہے ہیں تو اس میں اسی طریقے سے ہم نے پہلے بیس اسٹیپ بنانا ہے پہلے تو پروپوزیشن کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں وتھ پی این پھر بیس اسٹیپ کے لیے ہم نے این اکول ٹو ون لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے صرف ایک ٹرم کا سم لینا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ایک ایک ٹرم آئے گی that is one for n equal to one left hand side of P one is one and right side is equal to one square which is again one تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے یہ برابر ہو گئی اچھا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بیسز والا اسٹیپ جو ہے it is the easiest part یہ بڑی سمپل قسم کی تقریباً ہر کوشچن میں آپ نوٹ کریں گے it's a very simple observation اور اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اب اگلا اسٹیپ ہم کرتے ہیں which is inductive inductive step step میں ہم k k equal equal to to n assume کریں گے یا زیوم کریں گے کہ proposition is true if you take n equal to k اور ثابت کریں گے کہ proposition is true if you take n equal to k plus one suppose P k is true for some integer k greater than or equal to one is n کی جگہ ہم نے کے سبسٹیوٹ کر دینا ہے تو ہماری پروپوزیشن بن جائے گی one plus three plus five so on up to two k minus one equal to k square اس اکویشن کو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ دس اکویشن از ٹرو اور ثابت ہم نے کرنا ہے کہ proposition is true if you take n equal to k plus one تو اسی پروپوزیشن میں اوریجنل پروپوزیشن میں اگر ہم این کی جگہ کے پلس ون سبسٹیوٹ کر دیں گے then the proposition will become one plus three plus five so on up to two into k plus one minus one اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائے گا کے پلس ون ہول اسکوئر اچھا اب جیسے میں نے آپ کو پہلے پچھلی اگزامپل میں بتایا تھا وہی اسٹیپ ہم نے کرنا ہے اب یہ جو جس پروپوزیشن کا ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں it contains k plus one terms لیکن اس کی پہلی کے ٹرمز وہی ہیں جو کہ پی کے کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے تو اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے with right hand side of P k proposition with two k k کی رائٹ ہینڈ سائڈ ساتھ ریپلیس کر دیں گے تو consider left hand side of two this is equal to one plus three plus five so on up to two into k plus one minus one اور اس میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ پہلے تو سمپلیفائی ہم نے کر لیا ٹو کے پلس ون مائنس ون کو ہم نے سمپلیفائی کر لیا پن اور پھر سیکنڈ لاسٹ ٹرم کو بھی ہم نے لکھ لیا ہے تو ہم کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہے سمپلی ہم ایک تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل اپنی کے اندر اپنی ایکسپریشن eh, کے اندر تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل انٹر کر رہے ہیں صرف لاسٹ ٹرم بھی نہیں لکھ رہے بلکہ سیکنڈ لاسٹ ٹرم بھی ہم اس میں لکھ رہے ہیں اچھا اب اس ایکسپریشن کی پہلی کے ٹرمز جو ہیں وہ اکویشن ون کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے تو اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں کے کے ساتھ یعنی اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں اکویشن ون کی نا دس بیکمس کے کے پلس پلس ٹو اور اس کو دیکھیں آپ ایزیلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ دس از کے پلس ون ہول اسکوئر تو یہی ہم نے اسٹیبلش کرنا تھا اکویشن ٹو کی رائٹ ہینڈ سائڈ بھی وہی ہے کے پلس ون ہول اسکوئر تو ہم نے اپنا میتھمیٹیکل انڈکشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہم نے ثابت کر دیا ہے ہم نے سپوز کیا تھا کہ proposition is true when we take n equal to k اور ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ proposition is true when we take n equal to k plus one تو بیسس اسٹیپ ہم نے پہلے کیا تھا اس کے بعد انڈکٹیو اسٹیپ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اس کو بھی ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ the result is true for all values of n greater than equal to one اچھا اب اسی طرح نئے کنسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس نہیں کرنے ہم ڈفرنٹ ایکسرسائز اور ایگزامپل کے ذریعے صرف اسی کنسیپٹ کی ریپیٹڈلی پریکٹس uh, کرتے چلے جائیں گے آج کے لیکچر میں use mathematical induction to prove that one plus two plus two square plus so on up to two the power n is equal to two to the power n plus one minus one اچھا پچھلی دو ایگزامپل سے یہ سلائٹلی مختلف ہے ایگزامپل ہماری جو ہے ہماری جو پچھلی دو ایگزامپلس تھیں ان میں ہمارے پاس ارتھمیٹک سیک ارتھمیٹک سیکوینس آ رہے تھے ارتھمیٹک سیریز تھی ہمارے پاس uh, پہلی sum of first and integers میں اور اس کے بعد اور نمبر آپ نوٹ کریں کہ both for arithmetic sequences arithmetic series تھے ہمارے پاس اب it's a geometric series it's a geometric series اس کی فرسٹ ٹرم ون کے برابر ہے اور کامن ریشو جو ہے یہ ٹو کے برابر ہے اور اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں using the same formula for geometric series sum of geometric series کے لیے ہم جو کرتے رہے ہیں اس کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم ثابت کریں گے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن اچھا ایک اور ڈفرنس میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں جو کہ اس ایکسرسائز میں اور پچھلی دو ہماری جو ایکسرسائز ہم نے کی اس میں ہیں کہ پچھلی ایکسرسائز میں ہم لے رہے تھے گریٹر دین اور اکول ٹو اب ہم نے پروپوزیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے for values of n greater than or equal to zero یعنی ون کی بجائے ہم نے کی کو زیرو سے شروع کرنا ہے تو اب اپنا بیسز ہم چینج کر رہے ہیں تو بیس اسٹیپ ہمارا جو ہوگا جو اسمالسٹ ویلیو ہوتی ہے پاسبل اس سے شروع ہوتا ہے تو اب ہم نے جب اسٹیبلش کرنا ہوگا بیس اسٹیپ تو اس میں ہم این اکول ٹو زیرو لیں گے سب سے چھوٹی ہے کہ الاؤڈ ویلیو ہے نا اس سے ہم شروع کریں گے تو بیس اسٹیپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے این اکول ٹو زیرو لینا ہے اور انڈکٹیو اسٹیپ ہمارا وہی ہوگا اوکے لیٹ سی داؤ let P n denote the proposition one plus two plus two square plus so on up to two to the power n equal to two to the power n plus one minus one basis step میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ پی زیرو کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے we shall equal to zero تو این اکول ٹو زیرو کا مطلب ہے کہ ہم اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ایکسپریشن جو ہے یہ بن رہا ہے two to the power n تو two to the power zero ہم لیں گے اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ two to the power zero ہے پھر two to the power one ہے پھر two to the power two ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا ہو جائے گی two to the power zero تو این کی ویلو زیرو لیتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہو جاتی ہے ون کے برابر اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں بھی اگر این کی ویلو آپ زیرو لیتے ہیں تو right hand side becomes two to the power zero plus one minus one which is again equal to one اور اس طرح ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ دونوں کو اکول ثابت کر دیا تو بیسس اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب اگلا اسٹیپ ہمارا جو انڈکٹیو اسٹیپ ہے وہ بھی اسی طرح very simple and straightforward ہے اسی پروسیس کے ساتھ ہم نے اس کو بھی کرنا ہے سپوز کی P k is true for some integer k greater than or equal to زیرو ہم نے پی کے کو زیوم کر لیا ہے اور پروپوزیشن میں این کی ویلو کی این کی جگہ کے سبسٹیوٹ کریں گے you will get equation one اور ہم نے ثابت کرنا ہے پی کے پلس ون تو n کی جگہ اگر ہم کے پلس ون رکھیں تو ہمارے پاس اکویشن ٹو آ جاتی ہے one plus two plus two square plus so on two to the power k plus one equal to two to the power k plus one plus one minus one اچھا اس کی اکویشن ٹو کی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ دیکھتے ہیں left hand side has k plus two terms one plus two plus two square plus power k plus one تو ان کے پلس ٹو ٹرمز میں سے پہلی والی کے پلس ون ٹرمز جو ہیں وہ اکویشن ون کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے تو ان ٹرمز کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں اکویشن ون کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ تو اس طرح یہ ایکسپریشن جو ہے it will simplify to two to the power k plus one minus one plus two to the power k plus one اور two to the power k plus one is appearing twice تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں two two to the power k plus one minus one نا the bases are same power can be added two to the power k plus one plus one minus one یہ ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ آ گئی ہے اکویشن ٹو کی جسے ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اچھا تو ہم نے دونوں اسٹیپس کر لیے ہیں بیسس اسٹیپ لیا تھا جس میں ہم نے کے کی این کی ویلیو کو زیرو لیا تھا اور اس کے بعد انڈکٹیو اسٹیپ بھی ہم نے ثابت کر دیا تو میتھمیٹیکل انڈکشن کے دونوں اسٹیپس کرنے کے بعد we can see that the proposition is true for all values of n greater than or equal to زیرو اچھا یہ چند ایگزامپلس میں نے نسبتاً زیادہ ڈیٹیل میں کرا دی ہیں لیکن ہم نے کافی ساری میں چاہتا ہوں کہ ہم ایگزامپلس کریں تو اگلی ایگزامپلس کو میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کروں گا جس میں خاص جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہوں گے which I want you to note صرف ان پہ میں ایمفسز ہوگا ہمارا so that we can do more examples and exercise in this lecture تو اگلی ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں prove by mathematical induction that one one square plus two square plus three square plus so on up to n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 for all integers n greater than or equal to 1. اچھا اب یہ ایگزامپل جو ہے یہ ایکسرسائز پچھلی ایکسرسائز سے مختلف اس لحاظ سے ہے کہ نہ تو یہ جومیٹرک سیریز ہے نہ ریتھمیٹک سیریز ہے تو ہمارے پاس جو نون فارمولے ہیں وہ ہمیں یہ ریزلٹ نہیں دیتے تو اس کو ہم صرف میتھمیٹیکل انڈکشن کے ذریعے ثابت کریں گے ابھی تک ہم نے اس کو پہلے ثابت نہیں کیا ہوا by using any other method اس میں بھی چونکہ n greater than equal to one ہے تو بیسس ہمارا جو ہوگا that will start from n equal to one basic basis step جو ہے that will take n equal to one تو پہلے ہم نے پی ون کو اسٹیبلش کرنا ہے پھر ہمارا انڈکٹیو اسٹیپ شروع ہوگا اچھا بیسس اسٹیپ کو میں ایکسپلین نہیں کرتا let's go into inductive step inductive step میں بھی وہی ہمارا پروسیس ہے دیر از نتھنگ نیو ہم نے پی کے کو ایزیوم کرنا ہے اور پی کے پلس ون کو اسٹیبلش کرنا ہے اور پی کے کو ہم لکھ لیتے ہیں پہلے دیٹ بیکمز اکویشن ون اور پھر این کی جگہ کے پلس ون سبسٹیوٹ کرنے سے ہمارے پاس اکویشن ٹو آ جاتی ہے اب اکویشن ٹو کی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں اور اس کو بھی اسی طریقے سے ہم گروپ کرتے ہیں نا the left hand side contains k plus one terms اس کی پہلی کے ٹرمس کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور ان ٹرمز کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with right hand side of equation one اور اس طرح یہ ہمارا ایکسپریشن آ جاتا ہے k into k plus one into two k plus one over six plus k plus one whole square اب باقی کا کام جو ہے جو ہمارے اگلے اسٹیپس ہیں پانچ چھ steps they are very simple algebraic manipulations اور آپ ان کو میرا خیال ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے تو آپ اس میں وہ ساری مینیپولیشن کرنے کے بعد جو ہمارا آخری آتا ہے result that is plus once one plus one over six اور یہ ہماری اکویشن ٹو کی رائٹ ہینڈ سائڈ بن گئی ہے تو اس طرح ہم نے یہاں بھی وہ دونوں کمپلیٹ کر لی ہیں and therefore we have establish our result for all values of n greater than or equal to one اگلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں prove by mathematical induction that one over one into two plus one over two into three plus so on up to one over n into n plus one is equal to n over n plus one for all integers n greater than or equal to one اچھا اس میں بھی ہم نے وہی دو اسٹیپ کرنے ہیں basis step is fairly straightforward تو اس کے لیے I don't think that needs an explanation inductive step جو ہے Uh, اس میں تھوڑی سی مینپولیشن زیادہ ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم سپوز کرتے ہیں پی کے کو اور اس طرح این کی جگہ کے سب کرنے سے ہمارے پاس اکویشن ون آ جاتی ہے one over one into two plus one over two into three plus so on up to one over k into k plus one equal to k over k plus one اور ہم نے ثابت کرنا ہے پی کے پلس ون یعنی جس اکویشن کو ہم نے ثابت کرنا ہے دیٹ از ٹو اب اکویشن ٹو کی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیتے ہیں اور اس کی جو پہلی کے ٹرمز ہیں ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور ان کے ٹرمز کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں جیسے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اکویشن ون کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا اب یہ نوٹ کریں کہ اس ایکسپریشن کو یہ ایکسپریشن جو ہمارے پاس آیا k over k plus one plus one over k plus one into k plus two ہم نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ this is equal to the right hand side of equation two تو یہ امیجیٹلی نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح اس کو اکول ثابت کریں گے اس میں تھوڑی سی ہمیں مینیپولیشن کرنی پڑے گی اور اسی چیز کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ریئلائز کروا دوں کہ بعض اوقات ہمارا انڈکٹیو اسٹیپ جو ہے اٹ گیٹس مور انوالوڈ اس میں آپ کو ایزیلی آپ نے پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے کس طریقے سے ہم نے پروپوزیشن کے پلس ون کو ثابت کرنا ہے پی کے پلس ون کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے اور بعض اوقات اس کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں اوکے okay. تو ہم نے بیسیکلی ایل سی ایم لیں گے پہلے اور ایل سی ایم لینے کے بعد ایل سی ایم اس کا آئے گا k plus one into k plus two and this simplifies to k into k plus two plus one over k plus one into k plus two اب نیو میٹر میں ہمارے پاس ایک کوڈیٹی اکویشن ہے جس کو ہم فیکٹرائز کر سکتے ہیں in fact it's complete square of k plus one so we have k plus one whole square divided by k plus one into k plus two numerator اور ڈینومینیٹر میں سے کے پلس ون کو کراس آؤٹ کر دیں and we get the right hand side of equation two تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے پی کے پلس ون کو اور ہمارا جو ہے ریزلٹ ہے نا it is proof for all values of k all values of n greater than or equal to ون اب ہم نے جو چند ایک ایگزامپلس uh, کرنی ہے کپل آف ایگزامپل جو ہم کریں گے اس میں بھی ہم نے سمز کو ثابت کرنا ہے we will be establishing propositions that involve sums لیکن ہم سم کو ایکسپینڈیڈ فارم میں لکھنے کے بجائے سم کی ہمارے پاس جو نوٹیشن ہے سگما نوٹیشن اس کو یوز کریں گے تو اگلی ہماری جو دو ایگزامپلز ہیں they will give you good practice of sigma notation آپ سگما نوٹیشن کو اچھے طریقے سے اس میں سمجھ سکیں گے کہ کس طریقے سے ہم سگما نوٹیشن کو یوز کرتے ہیں تو پہلی اگزامپل دیکھیں اس سلسلے میں use mathematical induction to prove that sigma i two to the power i where i varies from one to n plus one is equal to n into two to the power n plus two plus two for all integers n greater than or equal to zero یعنی اس میں ہم نے بیسس جو لینا ہے that will be P zero n کی ویلو زیرو ہماری بیسس کی ویلو ہوگی جہاں سے ہم نے بیسس کو اسٹارٹ کرنا ہے تو بیس اسٹیپ میں to prove the formula for n equal to zero we need to show that ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ این uh, کی جگہ زیرو لیں گے تو it will be sigma i into two to the power i where i varies from one to one تو ایک ہی ٹرم اس میں ہمارے پاس آ رہی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسی طریقے سے ہم این کی جگہ اگر ہم زیرو سب شوٹ کر دیتے ہیں تو this becomes zero into two to the power zero plus two plus two اور اس کو آپ ایزیلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی ٹو کے برابر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے that is also equal to two so the base step is established اب انڈکٹیو اسٹیپ کے لیے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ proposition is true for n equal to k and this gives us equation one which says that sigma i into two to the power i where i varies from one to k plus one equal k into two to the power k plus two plus two اور اگر ہم نے کی جگہ کے پلس ون سب کریں گے then we will get equation two تو ہم نے ایزیوم کرنا ہے اکویشن ون کو اور ثابت کرنا ہے اکویشن ٹو کو یعنی ہم نے پی کے کو ایزیوم کرنا ہے اور پی کے پلس ون کو اسٹیبلش کرنا ہے اچھا تو جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہم اکویشن ٹو کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لے لیں گے اور this left hand side contains k plus two terms اور ان کے پلس ٹو ٹرمس میں سے پہلی ہم کے پلس ون ٹرمس کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور ان کو ہم سگما نوٹیشن میں ہی لکھ رہے ہیں اب یہ پلس ون ٹرمز جو ہیں اب یہ کلیئرلی نوٹ کریں کہ the form the left hand side of equation one تو ان کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with the right hand side of equation two تو اس طرح ہمارے پاس جو ایکسپریشن آتا ہے that is into two the power K plus two plus plus K plus two into two two the power K plus two اچھا اب اسٹیج پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ اکویشن ٹو کی رائٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے ہم نے اپنے اس ایکسپریشن کو اکویشن ٹو کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر لے کے آنا ہے اکویشن ٹو کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے k plus one into two to the power k plus one plus two plus two اب ہم نے کسی طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے سو دیٹ دا ایکسپریشن نا we have equals the right hand side of equation two اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کے پلس کے ہم ہمارے پاس two to the power k plus two جو ہے اس کو ہم کامن نکال سکتے ہیں کچھ ٹرمز میں سے تو وہ کامن نکالنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا k plus k plus two whole multiplied by two to the power k plus two plus two اچھا اب اس کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں two k plus two multiplied by two to the power k plus two اب ٹو کامن نکالنے کے بعد ہمارے پاس ہو جائے گا k plus one into two into two to the power k plus two plus two اب بیسز چونکہ سیم ہے تو two into two to the power k plus two کو ہم لکھ سکتے ہیں two to the power k plus one plus two تو یہ ہماری ایکسپریشن جو بن گیا ہے it is same as the right hand side of equation اچھا تو اس طرح ہم نے اپنا انڈکٹیو اسٹیپ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے ہم نے پی کے کو ریزیوم کیا تھا اور اسٹیبلش کر دیا ہے کہ P k plus one is true اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی پروپوزیشن کو پروو کر دیا ہے for all values of n greater than or to zero اچھا ہم ایک اور اسی طرح کی ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم سمیشن کی نوٹیشن کو یوز کریں گے اور اس میں بھی میتھمیٹیکل انڈکشن کے ذریعے ہم ایک پروپوزیشن جو ہے پروپوزیشنل فنکشن ہم اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں prove by mathematical induction that sigma i into i factorial where i varies from one to n is equal to n plus one factorial minus one for all integers n greater than equal to اچھا اس رزلٹ کو ثابت کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ یہ رزلٹ جس کو کہ ہم نے سگما نوٹیشن میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو پوری ایکسپینڈیڈ فارم میں لکھ کے دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ it's a very surprising result اس کو امیجیٹلی رزلٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس جو سم آ رہا ہے it is equal to the expression on the right hand side well now that we have this result available to us we want to verify it using mathematical induction تو وہی دو اسٹیپ ہم کرتے ہیں بیسس اسٹیپ اور انڈکٹیو اسٹیپ بیس اسٹیپ میں ہم این کو ون کے برابر لیں گے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس جو سم آئے گا that will be varying from one to one sigma i into i factorial where i varies from one to one اور دس سمپلیفائز ٹو ون اسی طرح لیفٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ این کی جگہ ون لے لیں then this becomes one plus one factorial minus one and this also simplifies to one تو ہمارا بیسس اسٹیپ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا now let's take up the inductive step inductive step میں ہمارا وہی پروسیس ہے ہم پی کے کو زیوم کرتے ہیں اور پی کے پلس ون کو اسٹیبلش کرتے ہیں پی کے کے لیے ہمیں این کی جگہ کے سب شوٹ کرنا پڑتا ہے اینڈ دس اکویشن ون اور پی کے پلس ون کے لیے ہمیں این کی جگہ کے پلس ون سب شوٹ کرنا پڑتا ہے and this to equation two کی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لے لیتے ہیں and left hand side contains k plus one terms in k plus one ٹرمس میں سے پہلی کے ٹرمس کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور ان کو ہم سگما نوٹیشن میں ہی رہنے دیتے ہیں پہلی کے ٹرمس کو نا the first k terms are same as the left hand side of equation one تو ان کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with the right hand side of equation one so that we get k plus one factorial minus one plus k plus one into k plus one factorial اب اگلی کی مینیپولیشن اگلی جو ہم نے مینیپولیشن کرنی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے اپنا ٹارگیٹ دیکھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس ایکسپریشن کو ثابت کرنا ہے کہ this expression is equal to the right hand side of equation two اور اکویشن ٹو میں ہمارے پاس ہے k plus one plus one factorial minus one اچھا اب جو مینیپولیشن کریں گے that will be keeping in mind the target that we are going to achieve اچھا کے پلس ون فیکٹوریل دو ٹرمس میں سے میں ہے تو ان میں سے ہم کے پلس ون فیکٹوریل کامن نکال لیتے ہیں تو یہ ایکسپریشن بن جائے گا one plus k plus one multiplied by k plus one factorial minus one اور یہ ہو گیا k plus two into k plus one factorial minus one اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں کہ plus two factorial minus one which is same as the right hand side of equation two again we have established our proposition by showing that both inductive steps both inductive steps are true ہم نے بیسس اسٹیپ کو بھی ثابت کر دیا ہے اور انڈکٹیو اسٹیپ کو بھی ثابت کر دیا ہے اچھا اب ہم نے کچھ ایگزامپلز ایسی چوز کی ہیں جن میں کہ سم والی ریش ایسی ریلیشن ہمارے پاس ایسی اکویشنز نہیں ہیں which involve sums instead we have equations that involve product تو ہم اس طرح کی کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں use mathematical induction to prove that one minus one over two square into two one minus one over three square so on up to one minus one over n square میرا خیال یہ پہلی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں جس میں کہ بیسز اب ہم نے ٹو سے شروع کرنا ہوگا ہم نے کچھ ایکسرسائز کی تھی جن میں بیسز ہم ون سے شروع کرتے تھے اور ہم نے کچھ ایکسرسائز کی ہیں جن میں ہم نے بیسز جو ہے وہ زیرو سے شروع کیا تھا لیکن اب اس پرٹیکولر ایکسرسائز میں ہم بیسز ٹو لیں گے کیونکہ این کی ویلو جو اسپیسیفائڈ ہیں دے آر گریٹر دین اور اکول ٹو ٹو اور اسمالسٹ ویلیو جو ہے وہ ٹو ہے تو بیسس اسٹیپ میں ہم این کو ٹو کے برابر لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس آ جائے گا one minus one over two square and this is equal to one minus one over four and it simplifies to three over four right hand side پہ ہم این کی جگہ ٹو سبسٹیوٹ کریں گے and we get two plus one divide by two into two which is again equal to three by four and we have the base step inductive step میں ہم نے پی کے کو زیوم کرنا ہے اور پی کے پلس ون کو اسٹیبلش کرنا ہے اور اس میں بھی ہمارا پروسیس وہی ہوگا ہم نے این کی جگہ کے سبسٹیوٹ کیا ہے تو ہمارے پاس اکویشن ون آ گئی ہے اور این کی جگہ کے پلس ون سبسٹیوٹ کرنے سے ہمارے پاس اکویشن ٹو آ گئی ہے اب ہم اکویشن ٹو کو لیتے ہیں اور ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو پہلی کے ٹرمز ہیں کے مائنس ون ٹرمز جو ہیں ان کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے اب ہماری اکویشن ٹو کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ we have exactly k terms اور ان کی کے مائنس ون ٹرمز کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں وچ از یہ کے مائنس ون ٹرمز جو ہیں they are same as the left hand side of equation one اور ان کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with the right hand side of equation one which is k plus one اوور ٹو کے تو اس طرح یہ ایکسپریشن ہمارے پاس آ جاتا ہے k plus one over two k multiplied by one minus one over k plus one whole square اب اگلی مینیپولیشن کرتے ہوئے ہمیں اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ اپنا ذہن میں رکھنا ہے ہم نے اسے ثابت کرنا ہے کہ this is equal to the right hand side of equation two اچھا پہلے تو ہم وہ اسٹیپ کرتے ہیں ایلسیم لے لیتے ہیں k plus one square LCM آ جائے گا اور نیومریٹر میں ہمارے پاس آ رہا ہے k plus one one whole square minus اس کو ری رائٹ کریں گے this becomes k square plus two k over two k into k plus one اور کے کو کینسل کرنے کے بعد we get k plus one plus one over two into k plus one which is the right hand side of equation we have established all values of greater اچھا اگلے ابھی تک ہم نے جتنے بھی examples اور exercises کی ہیں ان میں ہمارے پاس نومیرک ایکسپریشنز آتے تھے اور ان کا سم ہم معلوم کرتے تھے یا ان کا پروڈکٹ ہم نے معلوم کیا آخری ایکسرسائز میں اب ہم میتھمیٹیکل انڈکشن کو یوز کریں گے سیٹس کے کچھ ایکسپریشنز میں ہم نے ڈیمورگنز لا بلکہ جنرلائز ڈیمورگنز لا کو پروف کرنا ہے using mathematical induction De Morgan's law کو تو ہم پروف کر چکے ہیں آلریڈی فار ٹو سیٹس ہمیں پتہ ہے کہ A intersection section B whole complement is equal to A complement union B complement اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو سے زیادہ سیٹس ہوں تو how does the De Morgan's law work تو اس کو ہم اسٹیبلش کریں گے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن ہم ایک سیٹ لیتے ہیں ہم این سیٹ لیں گے ان جنرل اور ہم ڈیمارگنز لا ثابت کریں گے for n sets use mathematical induction to prove the generalization of the following De Morgan's law intersection A j where j varies from one to n whole complement بھی ہم نے بیس اپنا دو کے برابر لینا بیسپ میں ہم لیں گے تو اس میں جب این ٹو ٹو لیں گے تو there is nothing to proof تو ہمارا وہی ڈیمورگنز لا آ جاتا ہے for two sets n equal to two لیتے ہیں تو ڈیمورگنز لا آ جاتا ہے فار ٹو سیٹس اور یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے ان کو ہم پروو نہیں کریں گے ہم یہ زیوم کریں گے کہ دس از آلریڈی ٹرو اب انڈکٹر اسٹیپ میں ہم پی کے کو زیوم کرتے ہیں اور اس طرح لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس جو آتا ہے that is intersection of k sets intersection A j with j varies from one to k whole complement اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس آ جائے گا union A j complement j where from one to k process اس میں بھی وہی ہے ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے پی کے پلس ون کو اور پی کے پلس ون کے لیے ہم این کی جگہ کے پلس ون لیتے ہیں اب اکویشن ٹو کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے intersection of k plus one sets اور ان کے پلس ون سیٹس میں سے کے سیٹس کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور یہ سیٹس جو ہیں ایک ہمارا پارٹ بن گیا اور دوسرا پارٹ ہمارا جو ہے ایک سیٹ کنٹین کرتا ہے اب اب ان کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ as if they are this is intersection of two sets اور اس پہ ہم ڈیمورگنس لو کو اپلائی کر دیتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس De Morgan's law for two sets ہمارے پاس پہلے سے اٹس آلریڈی نون تو ڈیمارگنز لا کو اپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا intersection of A A j j varies from one one two n whole complement complement union k plus اب اس کا پہلا کمپوننٹ جو ہے اس ایکسپریشن کا it is the same as the left hand side of equation one اور اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with the right hand side of equation one اب ہمارے پاس آ گیا union A j complement j varies one two k union A k one complement اور لا کو یوز کرتے ہوئے ہم ان سب کو کٹھا لکھ سکتے ہیں and we write it as union A j complement with j varies from one to k plus one اور اس طرح ہمارے پاس اکویشن ٹو کی رائٹ ہینڈ سائڈ آ گئی ہے اچھا تو اس طرح ہم نے جرنلائزیشن آف ڈیمارگنز لا کو اسٹیبلش کر دیا ہے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن میرا خیال ہے آج کا لیکچر ہمارا اٹس آلموسٹ کمپلیٹ ناؤ ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد کافی ساری ایکسرسائز اور ایگزامپلس کی ہیں کچھ ایگزامپلس ہمارے پاس ایسے ایکسپریشنس تھے وچ انوالوڈ سمز اور ہمارے پاس کچھ ہم نے ایسی پروپوزیشن کو اسٹیبلش کیا ہے وچ پروڈکٹس اور آخر پہ ہم نے سیٹس کی یونینس کے لیے ڈیمارگنس لا کو بھی جرنلائزیشن آف ڈیمارگنس لا کو بھی اسٹیبلش کیا ہے اگلے لیکچر میں بھی ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن کو کنٹینیو کرنا ہے اب ہم جن پرابلمس کو سالو کریں گے ان میں ہم نے کچھ ڈویزبلٹی پراپرٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے اور کچھ انکوالٹیز کو اسٹیبلش کرنا ہے I think I see goodbye to you now and hope to see you again in the next lecture